جس وقت مسجد اس شکل میں نہیں تھی بلکہ ایک ہال میں جب نماز پڑھتے تھے اس موقع سے دو تین مرتبہ حاضری رہی اس کے بعد تعالی شاہوں نے آج پھر اپنی اس عالیشان شان مسجد میں اور اپنے اس عالیشان مکان میں مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا ذکر صرف تسبیح کا نام نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ذکر صرف تسبیح کا نام نہیں ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کو ذکر کہا جائے الحمد للہ کو اللہ اکبر کو یہ بھی ذکر ہے لیکن اس کے علاوہ نماز بھی ذکر روزہ بھی ذکر ہے زکات بھی ذکر ہے حج بھی ذکر ہے اچھے اخلاق بھی ذکر ہے یہ سارے وسائل کا تعلق ذکر سے حتیٰ کہ دینی باتوں کا آپس میں بیٹھ کر کرنا یہ بھی ذکر ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ملائقہ ایسی مجلس کو جہاں دین کی باتیں ہوتی ہوں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس وقت ہماری مجلس ملائکہ سے گھیرے ہوئے میرے بھائیوں ہمیں اپنے آقا کی بات پر سو فیصد یقین ہے چاہے وہ فرشتے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سو فیصد صحیح آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو ملائکہ کھیل لیتے ہیں چاروں طرف سے اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ملائکہ دربار رب میں حاضر ہوتے دار شاہ پوچھتے ہیں اللہ کو علم ہے جانتا ہے سب کچھ معلوم ہے تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہے مجھے اور آپ کو بتانے کی اس کہ اللہ فرشتوں سے بات نہ کرتا اور نبی کے سامنے اس طرح کا تذکرہ نہ آتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا تو ہمیں بتانے کے لیے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم فنا جگہ گئے تھے وہاں تیرا اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا تیرے تذکرے ہو رہے تھے تیری یادیں ہو رہی تھی تیری شریعت کا ذکر ہو رہا تھا اچھا تو ان لوگوں نے میرے ذکر کے بعد کچھ مانگا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اس مجلس کو فرشتے ذکر سے تعبیر کرتے ہیں یہ مجلس جو ہے یہ ذکر ہے فرمایا اچھا وہ جنت مانگ رہے تھے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نا تیری جنت کو نہیں دیکھ اچھا اگر میری جنت کو دیکھ لے تو فرشتے کہتے ہیں رب کریم ساری زندگی کھانا پینا چھوڑ کر جنت ہی میں لگ جائے گی اچھا کسی چیز سے وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی چیز سے وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے کہاں جہنم سے آگ سے میری جہنم دیکھی کہاں نہیں کہاں گھر دیکھ لے تو کاغذ دیکھ لے تو ان کی زندگی کروی ہو جائے گی ان کا جینا مشکل ہو جائے گا تو رب کریم فرماتے ہیں اس مجلس میں ملائکہ کو میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف کر دیا میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف کر دیا تو فرشتے اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ رب کریم سارے کے سارے تیری بات کو سننے نہیں آئے تھے کوئی تو اس لیے آیا تھا کہ اس کو کسی سے ملنا تھا لیکن جس سے ملنا تھا وہ آگے تھا اس کے انتظار میں بیٹھنا پڑا کوئی اس لیے آیا تھا کہ مولانا سے مسافہ ہو جائے گا تیرا ذکر مقصود نہیں تھا کوئی اس لیے آیا تھا کہ چلو گھر پہ بھی بیٹھے یہیں بیٹھ جائیں سارے اچھی نیت سے تیرے دین کی بات سننے نہیں آئے تھے تو اللہ کا سوال رب العالمین کا سوال رحمت والے رب کا سوال والا کہتا ہے کچھ تو میرے نیک بندے تھے اس میں کچھ تو تھے رشتے کہتے ہیں ہاں کچھ تھے جو صرف تیری نسبت پر تیری محبت پر آئے ہوئے تھے تو حدیث میں اللہ کے الفاظ جو بڑی پختگی کے ساتھ ہمارے آقا ذکر فرماتے ہیں ہم القوم لائس کا جلیس ہوں وہ کچھ نیک بندے جو میرے ہیں میری محبت پر آئے تھے فرمایا وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی میں محروم نہیں کرتا جس نیت سے بھی آئے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا یہ وہ مجلس ہے یہ وہ مجلس ہے ہمیں اتنی اہمیت نہیں اپنی ان کی میں صحیح کہتا ہوں ہم تو انٹرنیٹ والے ہو گئے ہم تو انٹرنیٹ والے ہو گئے میں نے ابھی ایک جگہ علماء کے اندر کچھ باتیں کہی میں نے علماء سے کہا تمہیں انٹرنیٹ سے معلومات ملے گی تقوی نہیں ملے گا انٹرنیٹ سے علم ملے گا علم کس کو کہتے ہیں معلومات اور علم میں فرق ہے علم کس کو کہتے ہیں علم آنے کے بعد انسان نماز پڑھے علم آنے کے بعد اللہ سے درنے والا بنے علم آنے کے بعد خشیت خدا بندی آئے علم آنے کے کے بعد اس دل میں توازو پیدا ہو علم آنے کے بعد وہ حرام سے بچنے والا ہو علم آنے کے بعد اس کو آخرت کا یقین آ جائے علم آنے کے بعد اس کو قبر کا یقین آ جائے اس کو علم کہا جاتا ہے اور اگر میں نے انٹرنیٹ کھول کر دنیا بھر کی تفسیریں دیکھ لی اور دنیا بھر کی حدیثوں کے مطلب دیکھ لیے لیکن نہ نمازی بنا نہ روزے دار بنا نہ تقوی والا بنا نہ اخلاص والا بنا تو معلومات آئی ہے دنیا میں یہود و نصارہ کے علماء کے پاس بہت معلومات ساری معلومات سے وہ بھرے ہوئے ہیں کوئی کمی نہیں ہے معلومات کی امام مالک رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا فرمایا حضرت علم کس کو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا العلم نور علم تو ایک نور ہے فرمایا جیسے لائٹ روشنی والی لائٹ سے تمہیں راستہ ملتا ہے علم کے ذریعے سے اللہ کا راستہ ملتا ہو علم ہے اور جو تمہیں راستہ نہ بتائیں وہ معلومات ہے اس لیے میں نے ان علماء سے کہا تم انٹرنیٹ سے دنیا بھر کی تفصیلیں دیکھ لو لیکن اگر اس معلومات کے ذریعے سے خشیت پیدا نہ ہوئی خوف پیدا نہ ہوا تقوی پیدا نہ ہوا پانچ سات سال پچپن سال پچاس سال کی زندگیاں ہو گئی اور خلوت میں بیٹھ کر موبائل کھول کر گندی تصویریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے تو ہمیں کیا ملا پھر میرے بھائیوں جو سینہ پر علم آتا ہے وہ تقوا لے کر آتا ہے وہ ورا اور پرہیز لے کر آتا ہے وہ دین لے کر آتا ہے وہ اللہ کی کشیت کو لے کر آتا ہے اسی لیے حضرات صحابہ نے براہ راست نبی سے لیا تابعین نے صحابہ سے لیا تب تابعین نے تابعی سے لیا آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ٹھیک ہے آپ معلومات ضرور حاصل کریں انٹرنیٹ سے لیکن تقوی وہاں سے نہیں ملے گا تقوی کہاں ملے گا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقونوا مع الصادقین ایمان والو تخوا اختیار کرو تکوا کہاں ملے گا فرمایا سچوں کے پاس صالحین کے پاس نیک لوگوں کے پاس اچھے لوگوں کے پاس اہل اللہ کے پاس بزرگوں کی صحبت پہ بیٹھو تمہیں وہاں تکوا ملے گا ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغمبر مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں وہ جو بھتی جلانے والا جو ہوتا ہے جو بھتی جلاتا ہے لوہا گرم کرتا ہے اسٹیل گرم کرتا ہے اس کے پاس بیٹھو گے کپڑے جل جائیں گے کم سے کم کالے تو ضرور ہو جائیں گے اور اگر نبی فرماتے ہیں پرفیوم بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے عطر بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے وہ تمہیں عطر دے گا اور اگر عطر نہیں دے گا تو کم سے کم خوشبو تو ضرور ملے گی نبی مثال کو دیکھ کر امت کو یہ سمجھا رہے ہیں اے لوگوں بروں کی صحبت پہ بیٹھو گے تمہارا دل چلے گا تالا ہوگا بد اخلاقیاں آئیں گی زندگی بگڑے گی اور اگر تم اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکوں کی صحبت میں دیندار کی صحبت میں تو اس صورت میں تمہیں اچھائی کی خوشبو ملے گی پریشانی کی خوشبو ملے گی اچھے اخلاق آئیں گے آج ہمارے بچوں کے اندر بیگار کیوں آ گیا ہم خود ہی کہتے ہیں اس کو دوستی غلط مل گئی ہم خود ہی کہتے ہیں میرا بچہ جب غلط راستے پر چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں اس کو دوستی غلط مل گئی اس کو صحبت غلط مل گئی اسی لیے فارسی میں پرسین میں کہاوت ہے صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے جیسی صحبت ہوتی ہے قرآن یہ کہتا ہے یا یادین آمن اللہ وقول و اے ایمان والو تقوا اختیار کرو سچوں کے ساتھ رہو امام مالک سے پوچھا علم کس کو کہتے ہیں فرمایا نہیں سر علم بے کثرت روایات امام مالک کہتے ہیں ایک ہزار روایتوں کو زبانی کر لینا ایک ہزار روایتوں کا حافظ بن جانا یہ علم نہیں ہے فرمایا پھر کس کو علم کہتے ہیں فرمایا جو تجھے اللہ کی رہنمائی کرے وہ علم ہے العلم نور علم ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک ٹارچ لائٹ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچاتی ہے مجھے امام مالک کا ایک واقعہ یاد آیا اس زمانے کا جو دلوں کو ہلانے والا واقعہ ہے ایک عورت کو غسل دیا جا رہا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کو غسل دیا جا رہا تھا اور غسل دیتے دیتے جو عورت غسل دے رہی تھی اس عورت نے اس کو یوں تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کر کہا نالک بدخلاق تھی غلط کام کرتی تھی بس یہ بولنا تھا کہ یہ الزام تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا جو حقیقت میں اس نے نہیں کیا تھا جو اس پر الزام رکھا گیا تھا اس کا ہاتھ چپک گیا گسل دینے والے کا اس مرحوما کی بودی کے ساتھ یہ بالکل صحیح واقعہ جس کو زہبی نے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چپک گیا اب بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا کیا علاج کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دو کوئی کہتا ہے اتنا بدن کاٹ دو مرحوما کا کوئی راستہ حل نہیں ہو رہا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا حضرت نے فرمایا نہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہ اس بودی کو کاٹنے کی ضرورت کچھ نہیں اس عورت کو میرے سامنے پردے میں لاؤ جب پردے میں سامنے امام مالک کو کیا گیا اس سے پوچھا تو نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی ابھی تو کہا میں نے غسل دیتے ہوئے یا کہا تو بد چلن تھی تو بد اخلاق تھی یہ کہہ کر میں نے اس کو یوں مارا اسی پر میرا ہاتھ چپک گیا فرمایا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں الزام کی جو سزا ہے شریعت نے رکھی ہے اسی وہ اس کو مارو ابھی ہاتھ الگ ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کو اس کا الزام پسند نہیں آیا اسی لیے قرآن کہتا ہے اے لوگوں تم کسی پر الزام نہ رکھو تم کسی پر الزام نہ رکھو بلا وجہ کے کسی کو بدنام نہ کرو آج واٹس ایپ کی جو دنیا ہے اس میں یہ اس کو بدنام کر رہا ہے وہ اس کو بدنام کر رہا ہے یہ اس کے خلاف لکھ رہا ہے وہ اس کے خلاف لکھ رہا ہے قرآن کہتا ہے ان کے درد انتبسی ہو علامہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے جو فاسق آدمی ہے اگر وہ خبر لے کر آئے اس کو سچا مان کر کسی سے بدزن نہ ہو جاؤ کسی کے بعد میں برا گمان نہ قائم کر لو کہ یہ ایسا ہی ہوگا فرمایا تحقیق کرو اس کی کہ واقعتاً اس نے بھی ہے نہیں کہا اس نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ان جا اکم فاس اکم بنا بہین فتبہ کیا لو ان تصیبو قومم بجہالت کہیں تم نادانی میں کوئی قدم اٹھا لو گے فتصبہو علا ما فعلتم نادمین تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی کہ تم نے اس کے ساتھ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت فرمائی اتنی پیاری نصیحت فرمائی سنو وہ نصیحت ترمیری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کسی دوست کے ساتھ اتنی دوستی کر کسی دوست کے ساتھ اتنی دوستی کر کہ ساری راست کی باتیں نہ کہہ دے کسی دوست کے ساتھ اتنی دوستی کر احبیب حبیب کا ہر نما میں عربی میں حدیث پر آپ کو سناؤں جو امام نے نقل فرمایا احبیب حبیب کا ہر نما اصا یقون بغیزت یوم مما بز بگی یوم مما اصو ن ہبی یوم فرمایا اپنے دوست سے اتنی دشمنی کر اتنی دوستی کر کہ ساری راز کی باتیں اور ساری پرائیویٹ زندگی اس کو نہ بتا دے کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پستانا پڑے گا کتنی بہترین نصیحت ہے کتنی بہترین نصیحت آج ہم محبت میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں دوستی میں سب کچھ بتا دیتے ہیں جب کل کو وہ دشمن بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا وک پوائنٹ میرے پاس ہے اب میں بھی تجھے دیکھتا ہوں کیسے زلیل کرتا ہوں تجھے روڈ پر لے آتا ہوں تیری عزت کے دھجیے اڑا دیتا ہوں فرمایا احبیب حبیب حبیبا یوما کسی دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ ساری راز کی باتیں ساری پرائیویٹ زندگی اس کے سامنے بیان نہ کر دینا کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پڑے پستا نہ کرے گا تما اصا حبیب یو مما اور اپنے دشمن سے اتنی بھی دشمنی نہ کرنا اتنی بھی دشمنی نہ کرنا کہ ساری راز کی بات ساری ہی دشمنیاں نکال دے اس کے خلاف اس کی بدنامی اس کی زندگیاں اس کے خلاف پروپیگنڈے دے اس کو واٹس ایپ پر بدنامی اس کو کورٹ کچہری کے دیواروں پر چڑھا دیا اس کے خلاف نہ معلوم کیا کیا سے کر لی اتنی بھی دشمنی نہ کرنا کل کو عید کے دن مسافہ کرنے آئے گا تجے پرستانا دوستی بھی حد میں رہ کر کر دشمنی بھی حد میں رہ کتنی پیاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے اسی لیے کسی نے ابو ابولا سے سوال فرمایا کہ تمہارے نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے چھوٹی چھوٹی فرمایا ہاں ہمارا نبی تو واش روم میں جا کر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نبی ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بتا رہا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ جب تم واش روم جاؤ گے تو کیسے بیٹھو گے تمہارا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا تمہیں آسانی سے استنجا ہو جائے اس کا کیا طریق ہوگا فرمایا ہمارے آقا نے تو ہم کو یہ بھی بتایا ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ بھی بتایا ایک سوز پہن کر نہ چلو دوسرا سوس نکال کر نہ چلو کیوں حلال و حرام کا مسئلہ اگر اس طرح چلیں گے تو کیا ہو گیا فرمایا نہیں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے اگر ایک سوس پہن کر چلا دوسرا نکال دیا کوئی عرد نہیں حلال حرام نہیں ہے لیکن میرے امتی اونچ نیچ ہو جائے گا اوپر نیچے ہو جائے گا تو گر جائے گا میرے امتی کا گرنا بھی میرے نبی کو برداشت نہیں بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا مشق اٹھا کر بڑا مشکیزہ اٹھا کر بڑا مٹکا اٹھا کر آج کل کہہ لو بڑی بوتل اٹھا کر جو دس لیٹر کی بوتل آتی ہے جو پانچ لیٹر کی بوتل آتی ہے فرمایا اتنی بڑی بوتل اٹھا کر پانی نہ پیو ایک گلاس میں لے کر پانی پیو ایک برتن میں لے کر پانی پیو اللہ کے ابھی اگر میں نے بوتل اٹھا لی تو کیا میں نے کوئی جرم کر لیا کوئی گناہ کر لیا نبی کہتا ہے جرم نہیں گناہ نہیں میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں کہ تو بوتل اٹھائی پینے گیا کنٹرول نہ رہا تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور اگر زور سے گیا تیرے ہارٹ کو نقصان ہوگا تیرا حبیب اپنے امتی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نے آج جمعہ میں ایک بات کہی میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس نبی کی زندگی کو پڑھو خدا پاک کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے ایک رات کا واقعہ اللہ کے حبیب کا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چارپائی پر لیتے ہوئے اور کبھی یوں کروت کبھی یوں کروت کبھی یوں کروت پھر کروت بدلتے ہیں یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا تو حضرت نے چار پائی کی جو لکڑی تھی اس لکڑی کے ساتھ اپنے پیٹ کو یوں زور سے دبایا اور یوں اپنے پاؤں نیچے لٹکا دیے ماحشہ صدیقہ کا ایک دم سے بیدار ہو گئے ہو میرے آتا کیا کوئی تکلیف ہے آپ کو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نے اپنے پیٹ کو اس طرح کیوں دبایا اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا عائشہ بھوک کی وجہ سے پریشان بھوک کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے میں پریشان آئشہ سدھری کا فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ دعا کر دو آپ کے لیے کھانا اتر جائے گا آپ کیوں نہیں مانگ رہے اس رب سے فرمایا عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھوکا رہوں میری بھوک سے میری امت کے غریبوں کو صبر کا سبق ملے میرے بھوک سے میری امت کے غریبوں کو صبر کا سبق ملے میرے بھائیوں یہ حضور صلی اللہ میں نے آج جمعہ میں کہا میں نے کہا میں افریقہ کے جنگلوں کے غریبوں کو بھی دیکھ کر آیا ہوں میری ان آنکھوں نے ملاوی کے غریبوں کو بھی دیکھا میری ان آنکھوں نے زامبیا کے غریبوں کو بھی دیکھا میری ان آنکھوں نے بہار بنگال اور آسام کے غریبوں کو بھی دیکھا اور میری ان آنکھوں نے بہت سارے غریبوں کو دیکھا لیکن ایسا غریب کہیں نہیں دیکھا کہ جس کے گھر پہ دو مہینے تک چولہے نہ جلے ایسا غریب ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا بخاری شریف کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ معائشہ صدیقہ فرماتی ہے اپنے بھانجے کو اپنے حالات نقل کرتے ہوئے عائشہ فرماتی ہے بھانجے میں تجھے کیا بتاؤں میرے نبی کے ساتھ میری زندگی گزری فرمایا دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا میرے بھائی اپنی پچھلی زندگی نہ بھولو اپنی پچھلی زندگی نہ بھولو علماء نے لکھا ہے امام بزاری نے لکھا ہے جو انسان اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی جس غریبی میں ہم بڑے ہوئے جن حالات میں ہم بڑے ہوئے اور جس غریبی میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پروان چلایا اور جن حالات میں میرے آقا خود اپنی پچھلی زندگی کو یاد فرماتے ہیں حضرات صحابہ کے ساتھ مدینے کے جنگل میں نکلے بخاری شریف میں ہیں مدینے کے جنگل میں نکلے تو صحابہ کرام یہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے پیلو جس کا ہم مسواک کرتے ہیں صحابہ اس کے پھل توڑنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالاسود بھائی کالے کالے توڑنا اس لیے کہ سرخ جو ہوتے ہیں لال جو ہوتے ہیں وہ کھتے لگتے کالے لینا وہ میتے ہوا کرتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ جانتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہو اس کو یہ سب جنگل کی باتوں کا علم ہوتا ہے کیا آپ نے بکریاں چرائی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہاں تمہارے اس نبی نے مکی زندگی میں اپنی غربت کے ایام میں مالداروں کی چند پیسوں کے اوپر بکریاں چرائی ہیں نبی اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولے جو انسان اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے جو اپنی غریبی کو بھول جاتا ہے جو اپنے حالات کو بھول جاتا ہے اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی آج کچھ ہمارا مزاج ایسا ہی بن گیا آج کچھ ہمارا مزاج بن گیا ہم اپنے ماں باپ کی غربت کو بھول گئے ہم اپنی غربت کو بھول گئے ہم اپنے دادا پردادا کی غربت کو بھول گئے کہ کن حالات میں ہم بڑے ہوئے اور ہمارا وہ شکرانہ کا مزاج جو شکر ادا کرنے کا وہ ختم ہو گیا معاشہ فرماتی ہے بھانچے میں تجھے کیا بتاؤں ہمارے گھر میں دو دو مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا تو بھانجا پوچھ رہا ہے رحمت اللہ علیہ پھر ایام کیسے تمہارے گزرتے تھے فرمایا پانی اور کھجور پانی اور کھجور کیا ہم نے کھجور سے کبھی پیٹ بھرا ہے ہم ایک دانا کھاتے ہم دو کھا لیتے ہم تین کھاتے ہم چار کھاتے پھر کہتے بس ہو گیا یہ کوئی کھانے کی چیز تو رہی ہے ہم کیا کہتے یہ کوئی کھانے کی چیز تو رہی ہے اور ہمارے نبی علیہ ال وسلام نے اس عالم میں دو دو مہینے گزارے کہ آپ نے پانی اور کھجور کے اوپر گزران کر لیا اور دو مہینے گزر گئے حالانکہ آپ کے رب نے آپ کو یوں کہا تھا صحیح ترین روایت میں میرے پیغمبر اگر آپ کہیں تو وہ پہاڑ کو میں سونا بنا دوں لیکن نبی نے کہا مجھے نہیں چاہیے اور اگر تو نے مجھ کو دیا بھی میرے مولا اگر تو نے مجھ کو دیا تو روایتوں میں ہے جو امام بخاری اور مسلم نے نقل فرمائی آقا نے فرمایا اگر تو نے مجھ کو دیا بھی تو تین دن نہیں گزریں گے کہ میں اس سونے کو تقسیم کر دوں یہ وہ نبی ہے کہ جس کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے وہ پہاڑ کو سونا بنا دے آپ نے فرمایا نہ نہ مجھے نہیں چاہیے میں ایک ایک دن دن کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں اور میں بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اللہ کا میرے بھائیوں کیا واقعہ آپ کو خندق کا یاد نہیں ہے آسان ہے سیرت کا بیان کرنا آسان ہے آسان ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے اب بیان کر دینا بہت آسان ہے کیا وہ خندق کا واقعہ یاد نہیں کہ جہاں اللہ کا نبی اندر میں پھاورا لے کر اترا ہے مارنے کے لیے اور کپڑا جو ہٹا ہے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے کوئی امتی جس نے پیٹ پر پتھر باندھا صحابہ کو چھوڑ کر صحابہ کو چھوڑ کر آج میرا آپ کا مزاج کیا ہو گیا فخر غروب تکبر اترانا دولت کے اوپر ناز فخر کرنا اللہ کے شکر چھوٹ گئے اللہ کا صبر چھوٹ گیا نمازیں چھوٹ گئی اللہ کی یادیں چھوٹ گئی کتنے ہمارے جوان ہیں کہ جن کی آنکھیں تب کھلتی ہے جب آفتاب طلوع ہو چکا ہوتا ہے کتنی ہماری بیٹیاں ہیں کہ جن کی آنکھیں تب کھلتی ہے جب آفتاب طلوع ہو چکا ہوتا ہے روایتوں میں سہائے سکتا کی روایت جب صبح ہوتی ہے تو سنو کتنا خطرناک مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے کتنا خطرناک مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو شیطان ہماری ناک پر بیٹھ جاتا ہے اور ناک پر بیٹھ کر ایک منتر پڑتا ہے الگ الگ طویل الگ الگ طویل رات لمبی ہے سو جاؤ رات لمبی ہے سو جا پھر اس کے سر پر گراہ لگاتا ہے ایک دو تین تین گرہ لگاتا ہے اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اذان ہوئی اور اذان ہوتے ہی تم اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے ایک گرا کھل گئی تم نے وضو کر لیا دوسری گرا کھل گئی اور تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تیسری گرا کھل گئے تم بالکل نشاط کے ساتھ چستی کے ساتھ صبح ہو جاؤ اور اگر تم نہیں اٹھتے نماز کے لیے تو حضور پاک ساسن فرماتے ہیں ان تین گروہوں کے بعد خطرناک اس کی سزا ہم پر کیا ہوتی ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے ہمارے اس کان میں ہمارے ناک میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ پیشاب کرتا ہے وہ پیشاب کرتا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتا مجھ پر پیشاب کر دے میں گندگی سمجھ لیتا ہوں بلی مجھ پر پیشاب کر دے میں گندگی سمجھتا ہوں وہاں حال یہ ہے شیطان ہمارے بدن میں پیشاب کر رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی لیے قرآن میں کہا گیا سلاح تکری اے لوگوں تم نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے تم نماز پڑھو یہ نماز یہ نماز اگلے انبیاء کے طریقے ہیں یاد رکھو اگلے انبیاء کو یہ نمازیں ملی تھی عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام وسلام نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی اس لیے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوئی تھی جو رات کا وقت ہے اس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی چالیس سال تک روتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا من الخاسرین اللہ تعالیٰ ظلم میں نے کر لیا تو نے جس کام سے منع کیا میں نے کسی جگہ ابھی بیان میں کہا امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنو میرے بھائیوں امام جزانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ سلاط وسلام اللہ کا پیغمبر ہے ہمہ علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ہے اور مقام بھی مقام جنت ہے جس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا جنت اونچا مقام ہے آدم اللہ کا نبی ہے پاک دامن عورت ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانی اور جس چیز سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا تو نتیجہ کیا ہوا اللہ نے اسی وقت کپڑے اتار دیے فتح کا جنہ اپنے بدن پر وہاں جو درخت تھے ان درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے بدن پر چھپانے لگے تاکہ سطر چھپ جائیں سطر کو چھپانے کے لیے درخت کے پتے چپکانے لگے سنو امام غزالی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میرے بھائی بھی سنیں میری مائیں بھی سنیں امام غزالی فرماتے ہیں جو اللہ جنت جیسی جنت کے اندر آدم جیسی مقدس شخصیت کو ایک بات کے نہ ماننے پر کپڑے اتار دیتا ہے اے دنیا میں رہنے والے انسان جب تو گناہ کرتا ہے اللہ قادر ہے کہ تیرے بھی کپڑے اتار کر تجھے روح پر ننگا کر کے پیش کر دے لیکن میرے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے کپڑے نہیں اتار رہا ہے اللہ ہمارے کپڑے نہیں اتار رہا ہے ورنہ ضعیف بھی ہو گئی بد نظری کے گناہ میں ہم مبتلا ہیں برہا پا آ گیا ان نگاہوں سے ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں برا پا گیا اندر کے گندے خیالات سے ابھی تک میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا زندگی کا ایک لمحہ میں گزار چکا لیکن حضور کی سنتیں ابھی تک میری زندگی میں نہیں آئی وہ نماز مجھے نہیں ملی جو آقا نے مجھے بتائی وہ وضو مجھے نہیں ملا جو نبی نے مجھ کو بتایا وہ روزہ مجھے نصیب نہیں ہوا جو نبی نے مجھ کو بتایا وہ زکات میں نے نہیں دی جو نبی نے مجھ کو بتایا میری زکات میں للہیت نہیں بلکہ ریاکاری ہے میری نماز میں ریاکاری ہے میری چیزوں میں ریاکاری ہے میرے گناہوں کے نتیجے میں میرا رب میرے کپڑے بھی اتار سکتا ہے میں جب تنہائیوں میں بیٹھتا ہوں تو موبائل کو اٹھا کر کے گندی فلموں کو شروع کرتا ہوں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور گندی تصویروں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور دیکھتا ہے کون مجھے دیکھ رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور میرے بندے دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دیکھ رہی ہے لیکن آسمانوں میں بیٹھنے والا رب ضرور تجھے دیکھ رہا ہے وہ عزیز مقتدر ہے مفسرین فرماتے مقتدر اس کو کہتے ہیں جس کی پکڑ میں کوئی آ جائے تو چھوٹ نہیں سکتا اس کو مختلف ذات کہا جاتا ہے تو میرے بھائیوں جو آدم اور ہوا کے کپڑے اتار سکتا ہے وہ محمد اور قاسم وہ زید اور بکر وہ خالد اور حنیف وہ اسما اور فاطمہ وہ رقیہ اور زرینا ان کے بھی کپڑے اتار سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کی دعائیں ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے کپڑوں کو نہیں اتار رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر لائیں دنیا میں آدم و ہوا کو اتارا گیا چالیس سال روتے رہے عشاء کا وقت تھا رات کا اندھیرا تھا اللہ نے فرمایا جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئے اور جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم نے نماز ادا کی رات کے اندھیرے میں جس کو عشاء کی نماز کہی گئی حضرت نوح کی کشتی چلی ہے پانی میں فلٹ میں اور چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ پانی اترتا چلا گیا اور اب نے آپ کی کشتی کو کنارے پر لگا دیا اور جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے ان کو کو بچا دیا اور ختم کر دیا آپ کی کشتی صحیح سلامت جب ایک جگہ پر پہنچ گئی جودی پہاڑ کے اوپر جس کو قرآن نے بار میں بارے میں نقل فرمایا جب وہاں پہنچ گئے آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو ماننے والے کو اتارا یہ صبح کا وقت تھا حضرت نوح نے صبح میں نماز ادا فرمائی جس کو فجر کہی گئی ایوب علیہ اس سلامت سلام پر بیماری آئی حالات آئے اور سخت ترین بیماری آئی اور ایسی بیماری کہ کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اس بیماری میں آپ کی بیوی نے آپ کی خدمت کی اور وہ خدمت کی آپ کی وہ خدمت کی کہ دنیا نے ایوب کو ہٹایا لیکن اس ضعیف اس بیمار اس کمزور اپنے شوہر کو بیوی نے اپنے سینے سے لگا کر کے ان کی بھرپور خدمت کی جس وقت دوپہر میں اللہ کی طرف سے پانی برسا زمین سے پانی نکلا آپ کو کہا گیا اس سے غسل کرو غسل کیا نے آپ کو شفا دے دی نجات دے دی یہ زہر کا وقت تھا آپ نے شکرانے میں جو نماز ادا فرمائی اسے زہر کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ سلاد وسلام یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام و کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے اور ادھر یوسف نے اپنا کرتا بھیجا قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں بالکو علاب ہی ابھی وسیلہ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ اللہ اس کی برکت سے میرے باپ کی بینائی کو دے دے گا مصر سے کرتا آیا اور آنکھوں پر چہرے پر کرتا ڈالا گیا اور بینائی لوٹ آئی وہ شام کا وقت تھا آپ نے شکرانے میں نماز ادا فرمائی جو اثر کہی جاتی ہے اور جب آفتاب غروب ہونے کے قریب اور موسا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب اے میرے مالک میری زبان میں تو لکنت ہے موسا کی زبان میں لکنت تھی اسی لیے تو قرآن نے حضرت موسا کو موسا نے دعا قرآن سکھائی اللہ نے سکھائی جس کو قرآن میں نقل کیا رب ویسرلی لی وحل واہلقت من لسانی یقہ قولی موسا کہنے لگے اللہ مجھے شرح صدر کر دے اے اللہ میری زبان کی لکنت کو تو دور کر دے واہلقتم من لسانی یقہ قولی تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکے میری لکنت کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں سکتا تو اس وقت دعا فرمائی ہے وہ بہت اچھا بولنے والے ہیں میری نبوت کے کام میں اس کی بھی ضرورت ہے اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی تو نبوت دے دے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور ہارون کو جب نبوت ملی ہے تو مغرب کا وقت تھا ہارون کے نبوت کے شکرانے میں حضرت نے جس نماز کو پڑھا یہ مغرب کی نماز تھی تو عیشا آدم کی نماز فجر نوح کی نماز زہر ایوب کی نماز اثر اثر جو ہے حضرت یعقوب کی نماز اور مغرب جو ہے وہ حضرت موسا علیہ سلط و سلام کی نماز یہ انبیاء کی نمازیں ہیں جب ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ شاف الشقیہ شاف ال شاف ال جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو جب نبوبت ملی تو نبوبت ملنے کے بعد آپ کو دو نمازیں سب سے پہلے دی گئی روایتوں میں ہیں سب سے پہلے آپ کو دو نمازیں دی گئی ایک فجر کی نماز ایک اثر کی نماز ایک فجر کی نماز ایک اثر کی نماز یہ دو نمازیں شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور قرآن نے ان دونوں نمازوں کا خوب تذکرہ فرمایا فجر کی نماز اثر کی نماز صحابہ اپنے نبی کو پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب قیامت میں اللہ کو دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی ہجوم تو نہیں ہوگا اشتہان تو نہیں ہوگا یہاں دس ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ والے کو ہم دیکھ نہیں پاتے وہاں اتنا بڑا مجمع اربو خربوں کا اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے ایک ایگزامپل دیا ایک مثال دی اور مثال دے کر سمجھایا فرمایا تم اپنے گھروں سے بیٹھ کر یہ سن اور آفتاب جو ہے اس کو دیکھتے ہو یا نہیں اس کے لیے کوئی استحام ہوتا ہے کوئی بھیڑ ہوتی ہے یہ چاند جو طلوع ہوا رات میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہو یا نہیں فرمایا جی یا رسول اللہ فرمایا جیسے تم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس آفتاب کو دیکھ لیتے ہو اس چاند کو دیکھ لیتے ہو اسی طرح قیامت کے دن ہر جنتی اپنی جنت کے مکان میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو دیکھ لے گا فرمایا آج حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کی زیارت چاہتے ہو اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو دو نمازوں کی پابندی کرو ہم دے وقے کا قبل قبل الغروب دو نمازوں کی پابندی کرو اللہ تمہیں اپنی زیارت نصیب کرے گا فجر کی نماز عصر کی نماز فجر کی نماز اصل کی نماز اور فجر میں اسی لیے لمبی کراط کو رکھا گیا لمبی کراط کیوں جن کی ابتدا ہو رہی ہے تو ابتدا میں تھوڑا سا اللہ کا قرآن زیادہ سن لو تاکہ تمہارا دن اچھا گزر جائے ان قرآن الفجری مشہودہ فرمایا فجر کا قرآن جو ہے نا وہ دلوں پر فٹ ہو جاتا ہے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے رات بھر کے سوئے ہیں تھکاوت دور ہو گئی دل میں خیالات فجر میں نہیں ہوتے ہیں تو قرآن کی باتیں دل میں اترتی چلی جاتی ہے لیکن افسوس سر افسوس کہ ہم اجمی ایسے ٹھہرے کہ ہم نے دنیا کو سمجھا اگر نہیں سمجھا تو اپنے قرآن ہی کو نہیں سمجھا میں پچپن سال کا ہو گیا کوئی سات سال کا کوئی پینسٹھ سال کا کوئی سیونٹی کوئی ایٹی سال کے ہو گئے ابھی پوچھا جائے کہ آپ بتائیے وقت دوہا میں کیا کہا جاتا ہے علم نشرہ میں کیا کہا گیا وقت تین میں کیا کہا گیا الحاق و تقاصم میں کیا کہا گیا لیلا کے قریش میں کیا کہا گیا الم ترقی پر کیوں اتری ہمیں اگر پوچھا جائے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نمازوں میں مزہ بھی نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں وہ لذت بھی نہیں آ رہی ہے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے علم کرام سے ان علماء کرام سے درخواست کرو ان کی خوشامدیں کرو کہ ہمیں قرآن سکھاؤ ہمیں قرآن سمجھاؤ ہمارا قرآن ہم کو کیا کہتا ہے ہمارا اللہ ہم کو کیا رہا ہے ہمارے اللہ نے اس قرآن میں محبتانہ انداز میں ہمیں کیا باتیں بیان ان علماء سے کہو کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ اور میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی تم سے بھی کہتا ہوں اہل علم کی قدر کرو علماء کی قدر کرو اس لیے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اصل پیرنٹس کی ہے ماں باپ کی ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کی ہے لیکن ماں باپ صبح سے شام تک کمانے میں پڑے ہوئے ہیں باپ بھی ادھر ماں بھی ادھر دونوں جاب پہ گئے ہوئے ہیں یہ ہمارا بچہ صبح اسکول گیا برین واش ہو کر کے آیا اور ایسا برین واش ہو کر کے آیا کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں یہ شک پیدا ہو گیا اس کو یہ شک پیدا ہو گیا مرنے کے بعد عذاب قبر حق ہے یا نہیں یہ شکوک والی زندگی لے کر آیا یہ مدرسے میں دو گھنٹے آیا اس دو گھنٹے میں استاد نے اپنے اعتبار سے محنت کی اور محنت کر کے اس کے ذہن کو صاف کیا اس میں اللہ بٹھایا اس میں نبی بٹھایا اس میں ماں باپ کا ادب بٹھایا اس میں مسجد کا ادب بٹھایا اس میں پرانی تعلیمات کو بٹھایا اس میں نقوی محبت کو بٹھایا تو میرے بھائیوں جن علماء نے ہمارے بچوں کی زندگی کو بنایا وہ ہمارے محسن ہوئے یا نہیں ہوئے یقیناً ہمارے محسن ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں مجھے معاف فرمائے میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں اس لیے نہیں میں عمومی طور پر صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں میں کئی ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں صرف ایک جگہ نہیں دنیا کے کونے کونے پر میں جا کر کے آیا ہوں عمومی طور پر ہم نے دیکھا سب سے زیادہ چیف اور سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ کم وقت اور سب سے زیادہ کم عزت اگر معاشرے میں کوئی ہے تو مسلمانوں کا امام ہے مسلمانوں کا عالم ہے جس کی کوئی وقات نہیں مجھے افسوس ہے کہ جب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں اے اللہ میں چار وقت عشا کی پڑھ ہوں اس امام کے پیچھے یعنی میں اس کا مقتدی ہوں یہ میرا مقتدا ہے مقتدا کا مطلب کیا یہ میرا پیشوا ہے یہ میرا رہبر ہے یہ میرا امام ہے جس کو میں نے اپنی نماز میں رہبر کہا اور ایسا رہبر کہ اس کے سستے سے پہلے میں اٹھ نہیں سکتا اس کے رکو سے پہلے میں اٹھ نہیں سکتا اس کے رکو میں جانے سے پہلے میں جا نہیں سکتا اتنی اتباع ہمارے ذمہ ہے جس کو میں نے نماز میں امام کہا آج حال کیا ہو گیا یہاں تو میں نے امام بنایا دروازے پر جا کر ہم اس پر تنس کر کے کہتے ہیں یہاں امام کا وہاں غلام ہے میرا ہم نے اس کو غلامی کی نظر سے دیکھا ہے یاد رکھو میرے بھائیوں ایسا نہ کرو اہل علم کی جتنی وقات ہوگی ہمارے بچوں میں دین زندہ ہوگا اور جب دین زندہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم قبر میں ہوں گے ہماری اولاد بھی مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوگی ہماری اولاد بھی دیندار ہوگی نماز والی ہوگی تقوی والی ہوگی ایمان والی ہوگی میرے بھائیوں سنو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام بخاری نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں نقل فرمایا کسی نے پوچھا ربنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ربنا من ازوادینا قررت قربت اے اللہ میری اولاد کو میری بیوی کو میرے بچوں کو میرے شوہر کو اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے قربت آئم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو حسن بسری سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے کیسے آنکھوں کی بندک ہوتی ہے حسن بصری کا جواب سنو جو امام بخاری نے نقل فرمایا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے پیرنٹس کے سامنے اولاد سجدہ کرنے والی بن جائے اولاد دیندار بن جائے اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے اولاد قرآن پڑھنے والی بن جائے اس کو کہا جاتا ہے میں نے میں ایک کتاب لے کر بیٹھا ہوا تھا تو ایک عجیب و غریب بات میں نے کتاب میں دیکھی میرا جی خوش ہو گیا میں نے کہا کتنی اچھی بات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اولاد کے پاس دنیا کی کثرت ہو جاتی ہے یعنی دنیا بہت ہو جاتی ہے تو ماں باپ ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے ورنہ گھر سے نکال دے گا کھانا بند کر دے گا میرے پیسے نہیں دے گا اولاد کے پاس جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں اور اولاد کے پاس جب دین زیادہ ہو جاتا ہے تو اولاد خود ڈرنے والی ہو جاتی ہے اپنے رب کریم سے اپنے اللہ سے ڈرنے والی ہو جاتی ہے اپنے مولا سے ڈرنے والی ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیوں قرت قرت کا مطلب کیا ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے دین ہو جائے تقوی والی ہو جائے نمازی ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے قرت آئین اور سنو ایک بات اللہ جب کسی بندے سے اس کے گناہوں کی نحوست سے ناراض ہو جاتا ہے گناہوں کی نبوست سے جب ناراض ہو جاتا ہے اللہ اور بندہ جب توبہ نہیں کرتا تو اللہ روتی نہیں چھینتا نانا روتی نہیں چھینتا یاد رکھنا تمہاری روتی نہیں لیتا ہو چاہے وہ ہیروئن بیچنے والا ہو چاہے وہ ڈرگس کے کاروبار میں ہو چاہے وہ کسینوں میں جانے والا ہو چاہے وہ زنا کے حدوں پر جانے والا ہو چاہے وہ شادی ہو جانے کے باوجود زنا کے دروازوں پر دوڑ رہا ہو اللہ روتی نہیں چھینتا اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے پھر اس کو نمازوں میں لذت نہیں آتی پھر اس کو قرآن میں لذت نہیں آتی پھر اس کو دین میں لذت نہیں آتی پھر اس کو اللہ کے گھر میں آنے میں لذت نہیں آتی اللہ جن سے ناراض ہو جاتا ہے روٹی بھی چینتا خوب کھلاتا ہے خوب کھلاتا ہے دیتا ہی رہتا ہے لیکن سجدوں کی توفیق نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے اس لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے رب کے حضور خوب توبہ کرنے کی ضرورت ہے آج انکساری کی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو گرانے کی مٹانے کی ضرورت ہے معافی استغفار توبہ کی ضرورت ہے یہ توبہ جب ہوگی تو قرآن کہتا ہے اللہ شاہوں نے سورہ نو میں فرمایا استغفروا ربکو اے لوگوں استغفار کرو ان کا غفارا بہت معاف کرنے والا ہے کیا عطا کرے گا توبہ کے نتیجے میں علیکم مدرارا موسلا دھار بارش ادا کرے گا تمہاری کھیتیاں آباد ہوگی بھائی دل کم بے امبال مبنی اور تم اگر بے اولاد ہو تو اولاد عطا کرے گا اور بے روزی ہو تو روزی عطا کرے گا وہی دل تم بے امبال مبنی تم توبہ اور استغفار کرو گے میں تمہارے لیے نہریں جاری کروں یہ قرآن بول رہا ہے بھائی انہارا ماں لکم لا وقارا میرے بھائیوں ہمارے کی زندگی پرو ایک واقعہ جو میں نے جمعہ میں نقل کیا میں اسی کو ریپیٹ کر کے اپنی بات ختم کروں ہمارے بزرگوں کی زندگی پرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی شخصیت نیزہ لگا اب جو پلاتے ہیں نکل جاتا ہے یقین ہو گیا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا آپ نے جو دعا فرمائی اے اللہ مجھے نبی کے شہر میں موت دینا دوسری دعا فرمائی اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا قبول ہو گئے اور تیسرا اللہ نے فیضان فرمایا اپنی طرف سے نبی کے قدموں میں سونا نصیب یہ اللہ نے عطا فرمایا یہ عمر ایک ایک آدمی عیادت کے لیے آیا بالکل جوان آپ کی عیادت بیمار کرسی کے لیے آیا اور حضرت کی بڑی تعریف کی تو حضرت رونے لگے اور یہ فرمایا میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر میری تعریف نہ کر میری تعریف نہ کر لادی ولا علیہ اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے کم سے کم وہ میری پکڑ نہ کرے میری پکڑ نہ میری پکڑ نہ کرے وہ اتنا ڈر رہا ہے وہ صحابی اپنے رب سے اللہ میری پکڑ نہ کرے اور پھر کیا کیا آپ نے پھر اپنا چہرہ جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا یوں زمین پر رکھا مٹی پر مٹی پر اور مٹی پر رگڑ کر یوں اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور جملہ بولنے لگے وہ عمر وہ عمر علم یقین عمر تو ہلاک ہو گیا اگر اس نے تجھ کو معاف نہیں کیا عمر تو ہلاک ہو گیا اگر اس نے تجھ کو معاف نہیں کیا عمر تو ہلاک ہو گیا اس نے مٹی پر رگڑ کر اپنے آپ کو عمر تو ہلاک ہو گیا اگر اس نے تجھ کو معاف نہیں کیا رو رہے رو رہے اور یہ جملہ بولتے جا رہے کون ہے یہ شخصیت کون ہے یہ شخصیت یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر عمر دونوں آئے کوئی یہاں کا ہے کوئی عام ہے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے قبر میں بھی میرے ساتھ حشر میں بھی ہم اسی طرح دیں گے یہ دونوں کون ہیں نبی نے فرمایا یہ میرے دونوں وزیر ہیں دنیا کے اور میری آخرت کے وزیر جبری نبی تاریخ یہ دونوں یہ عمر کون ہے نبی نے فرمایا لوکا نبادی نبی اللہ کا عمر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ عمر وہ ذات ہے کہ نبی معراج میں گئے تو جبریل نے ایک مکان بتایا فرمایا یہ قریشی کا مکان ہے حضور سمجھے میرا ہے فرمایا نہیں آپ کا نہیں آپ کا تو آگے ہے یہ تو آپ کے عمر کا جس کا مکان نبی نے معراج میں دیکھا جس کو کہا میرے پاس نبوت ہوتی تو عمر بنتا اور اپنے سینے سے لگایا عرفات کے میدان میں نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ سے میرا اللہ خوش ہو گیا اور میرے عمر سے تو بہت خوش ہوا یہ وہ عمر ہے اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے اور روایتوں میں ہے کہ جب تدفین ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تو اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے میرے پشت پر یوں ہاتھ رکھا پیچھے سے میں نے مل کر دیکھا تو وہ علی تھے علی نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ عمر ہی کو نصیب ہوگی کیوں اس لیے کہ میں نے ہزاروں مرتبہ سنا دخل تو انا و عمر زہب تو انا و عمر خرج تو انا و عمر فرمایا ہزاروں مرتبہ میں نے نبی سے سنا نبی یوں کہتے تھے میں چلا میرا عمر چلا میرا ابو بکر چلا میں نکلا میرا عمر نکلا میرا ابو بکر نکلا میں داخل ہوا میرا ابو بکر داخل ہوا میرا عمر داخل ہوا نبی کی زبانوں پر ہزاروں مرتبہ اے عمر تیرا تذکرہ تھا مجھے یقین ہو گیا کہ تم قبر میں بھی ساتھ ہی دفن ہونے والا اتنے اونچے مقام والا اتنے اونچے مقام والا اور اس کا عالم یہ ہے اس کا عالم کہ وہ مٹی پر اپنا چہرہ ڈال کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ عمر عمر تیرا برا ہوا اگر اللہ نے تجھ کو معاف نہیں فرمایا میرے بھائیوں وہ ہزاروں نیکیوں کے باوجود ڈرتے تھے ہم ہزاروں گناہوں کے باوجود نہیں ڈرتے ہم معاشی کے باوجود نہیں کر رہے ہم گناہوں کے باوجود نہیں کر رہے ہم نمازوں کو چھوڑ کر بھی نہیں کر رہے ہم دین کی بغاوت کے باوجود نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے خلاف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے خلاف کرتے ہوئے بھی ہمیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا ہے ہم قبر بھولے ہم حشر بھولے ہم حضرت بھولے ہم غسل کے مناظر پورے کیا ہمیں وہ معلوم نہیں ہے کہ ایک وقت میرا بھی آئے گا کہ میرے ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی میرے کانوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی اور جدھر بس مجھے گھمائے گا مجھے ادھر گھومنا ہوگا میں بے بسی کے عالم میں اس کے سامنے پڑا ہوں گا میرے کپڑے اتار دیے جائیں گے وہ فیشن والے کپڑے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا مان تیرے بستر تک ہے اور تیرے رشتے دار تیری قبر تک ہے اس سے آگے نہیں اور اس سے آگے اس سے آگے تیرے اعمال ہے نبی نے فرمایا جو قبر میں تیرے ساتھ چلے گا اس سے یاری کر لے تو نے ان لوگوں سے یاری کی ہے جو قبر میں تجھے رکھ کر سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون پہلے گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل جائیں دخل ہو گیا چلو چلو یہاں سے آج تو بھی چند دن میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے نبی فرماتے ہیں ان اعمال پر بھروسہ ان اعمال سے یاری کر ان اعمال سے دوستی کر جو اعمال تیرے قبر میں آنے والے ہیں مجھے ایک روایت بہت وقت کے بعد یاد آئی جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر سوال کرنے والے تو اس کی دائیں طرف ایک خوبصورت انسان کھڑا ہوتا ہے خوبصورت انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو آئے ہیں اس کو وہ جب سوال کرتے ہیں من رکھو کا یہ انسان جواب دیتا ہے کہ میں یہ جواب نہیں دیتی وہ جواب دیتا ہے اب میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے تم جو پوچھ رہے ہو یہ میرے جوابات ہیں وہ رپورٹ لکھ کر کے چلے جاتے ہیں اب یہ ہمارا مرحوم اور میں پوچھ رہا ہے اس سے بھائی تم کون ہو یہاں کیسے آ گئے میری خبر میں تو وہ کہتا ہے میں تیری نماز ہوں میں تیری نماز ہوں میرے بھائی ہو اکیب صلاحی کری نمازوں کو قائم کرو یہ قبر میں ہمارے ساتھ آئے گی اعمال اچھے بناؤ یہ قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے ان سے دوستی اور یعنی لگاؤ یہ قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے مرد ہو یا عورت ہم تمام کو قبرستان میں جا کر سونا ہے اس خاموش شہر میں سونا ہے دنیا میں تمام کپڑوں کے جیب ہوتے ہیں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس کے جیب نہ ہو لیکن ایک کپڑا ہے جس کا کوئی جیب نہیں وہ میرا اور آپ کا کفن ہے جس کا کوئی جیب نہیں ہوا کرتا اللہ ہم سب کو دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعالیٰ نے تھوڑی دیر اللہ کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے تذکرے کی اس کے حبیب کے تذکروں کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی باتوں پر ان کے نبی کی باتوں پر مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ کریم اللہ